بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابی رسول آج کی گفتگو کا عنوان ہے اعجاز القرآن القرآن قرآن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم موضوع بھی ہے اور قرآن مجید کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کی فہم کے لیے انتہائی ناگزیر اعجاز القرآن پر گفتگو کرتے ہوئے دو مختلف حیثیتیں یا دو مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ اعجاز القرآن بطور ایک علم اور بطور ایک شعبہ علوم قرآن کے کس طرح مرتب ہوا اور کن کن اہل علم نے کن کن پہلوؤں کو قرآن مجید کا اعجازی پہلو قرار دیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی نشانی اور علامت کے طور پر پیش فرمایا کس اعتبار سے معجزہ ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے سیاق و سباق میں اس کی حیثیت کیا ہے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اعجاز القرآن نے علوم قرآن کے ایک شعبے کی حیثیت اختیار کی اس پر اہل علم نے تصنیف و تعلیف کر کے مواد فراہم کیا اور بہت جلد اس کو ایک مستقل مضمون یا پہلو کی شکل دے دی اور آج یہ علوم قرآن کے انتہائی اہم مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے غالباً سب سے پہلی شخصیت جس نے اعجاز القرآن کے موضوع پر الگ سے منفرد کتاب لکھی وہ مشہور شافی فقی اور متکلم اور اصولی قاضی ابو بکر باقلانی ہیں جنہوں نے اعجاز القرآن کے نام سے ایک مستقل بزاد کتاب تیار کی پھر اعجاز القرآن کے موضوع پر مختلف اہل علم نے کام کیا اور اپنی تحقیقات کے نتائج کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ابن خلدون کے بقول دور صحابہ کے بعد جن دو شخصیتوں نے قرآن مجید کی فساد و بلاغت کو کما حق سمجھا ہے ان میں علامہ جار اللہ زمخشری اور شیخ عبد القاہر جرجانی کے نام قابل ذکر شیخ عبد القاہر جرجانی نے بھی اعجاز القرآن پر ایک الگ کتاب لکھی اور وہ کتاب بعد میں تمام آنے والوں کے لیے ایک ماخذ اور مصدر قرار پائی جن حضرات نے بھی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اور قرآن مزید کی فساد و بلاغت سے نکلنے والے اصولوں پر کام کرنا چاہا وہ شیخ عبد القاہر جرجانی کی کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکے عبد القاہر جرجانی کے کام کی ایک اور اہمیت ہے جس نے اس کو دوسری کتابوں سے ممتاز بنا دیا ہے بقیہ حضرات نے مثلا قاضی بکر باقلانی نے اعجاز القرآن پر کتاب لکھی انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ قرآن پاک میں فصاحت و بلاغت کے کون سے اصول بیان ہوئے ہیں ان فصاحت و بلاغت کے معیارات کے پیش نظر قرآن مجید یہ فصاحت و بلاغت کا کیا درجہ ہے انہوں نے یہ بتانے پر اکتفا کیا لیکن علامہ عبد جو جانی اس سے آگے بڑھے انہوں نے پہلے یہ متعین کیا کہ قرآن پاک میں جو فساد و بلاغت کے اصول بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہے یعنی قرآن پاک کے اسلوب سے جو فساد کا انداز معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے جو بلاغت کے اصول نکلتے ہیں وہ کیا ہے پھر ان اصولوں پر انہوں نے مبنی کر کے ایک مستقل کتاب لکھی جو بعد میں آنے والوں کے لیے عربی بلاغت کی ایک بنیادی کتاب قرار پائی جس کا نام ہے اسرار البلاغا یہ چھپی ہے بارہ چھپی ہے اور عام دستیاب ہے اس میں انہوں نے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر عربی بلاغت کے اصول مدون کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی بلاغت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اور قرآن پاک کی بلاغت سے ان اصولوں کی صداقت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے گویا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے ملا دیا انگریزی محاورے میں ڈب ٹیل کر دیا ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ اب نہیں اس لیے ابن خلدون کا یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ عبد القاہر جرجانی سے زیادہ قرآن پاک کی بلاغت کو کس نے نہیں سمجھا جب اس وقت نہیں سمجھا اس کے بعد سمجھنے والے کیسے پیدا ہوں گے یہ بڑا مشکل کام اسی طرح سے اور بہت سے حضرات نے جنہوں نے قرآن مجید پر تحقیق کو اپنا موضوع بنایا قرآن پاک کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے لکھا ہے اور علوم قرآن پر لکھی جانے والی کوئی کتاب اعجاز قرآنی کے موضوع سے خارج نہیں غازی آیاز ایک مشہور قدرسی فقی اور سیرت نگار تھے ان کے نام سے کا دن واقف ہے ان کی ایک بڑی نفیس اور منفرد نوعیت کی کتاب ہے اشفا کی تعریف حقوق متبادع جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضور صلاحت وسلام کے امت پر کیا حقوق ہیں اور اس میں یہ بحث بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصائص کون سے عطا فرمائے گئے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر حضور صلاحت کو اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے پیغام پر آپ کے پیغام کو جو برتری اور فضیلت حاصل ہے اس کے کون کون سے پہلو ہیں جو قابل ذکر ہیں اس سیاق و سباق میں انہوں نے اعجاز قرآن پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے جس میں اس موضوع کو بہت نکھار کر انہوں نے بیان کیا ہے جب ہم اعجاز قرآن پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعجاز یا معجزہ جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے اعجاز کے معنی تو معجزے کے طور پر سامنے آنا یا معجزہ دکھانا یا دوسروں کو معجزہ دکھا کر عاجز کر دینا لفظی معنی تو اعجاز کے یہ عاجز کر دینا دوسرے کو ثابت کر دینا کہ یہ نہ ہے ٹو رینڈر یہ اعجاز کے لغوی معنی ہے لیکن اعجاز کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک معجزے کو نہ سمجھا جائے معجزہ اسلام کی ادبیات میں ایک دینی اور مذہبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بھی ہے کہ معجزہ کی اصطلاح قرآن پاک میں بھی نہیں آئی اور احادیث میں بھی نہیں آئی صحابہ نے بھی غالباً اس کو استعمال نہیں کیا اور غالباً تعبیر نے بھی استعمال نہیں کیا یہ اصطلاح بات کی جس سے گویا یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن پاک جس پہلو سے منفرد حیثیت رکھتا ہے وہ پہلو ایسا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز اس نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے تو لغوی مفہوم کے اعتبار سے یہ اصطلاح مروج ہوئی لیکن بعد میں قرآن مجید نے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے جس مفہوم میں ہم معجزہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں آیت کا لفظ استعمال کیا ہے نشانی تمام علیہ السلام کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے کی اونٹنے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے انبیاء علیہ السلام کی دوسری نشانیوں کے لیے موسا السلام کے لیے برقد نام موسا تس آیات بینات ہم نے موسا کو نو کھلی کھلی نشانیاں دی ان معجزات کے لیے آیات کا لفظ آیا ہے قرآن پاک کی اصل اس طرح آیت یا معجزہ ہے جس کا ترجمہ معجزہ کیا جا سکتا ہے اور دوسری اس طرح قرآن مجید کی برہان ہے ایسی دلیل جو ناقابل تردید ہو اور جس سے کوئی بات پورے طور پر واضح ہو کر سامنے آ جائے یہ دو اصطلاحات قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں آیت اور برحان اور دو اصطلاحات جو اس سے ملتی جلتی ہیں وہ حدیث اور صحابہ کرام کے لٹریچر میں اور ادب میں استعمال ہوئی ہیں دوسرے اسلامی ادب میں بھی آئی ہے وہ ہے دلیل اور علامت نبوت کے دلائل اور نبوت کی علامات دلیل کے معنی بھی راستے کا نشان بتانے والے کے ہیں راستے میں جو نشانات منزل لگائے جاتے ہیں میل کے لیے پتھر لگائے جاتے ہیں سنگ میل لگائے جاتے ہیں عربی زبان میں اس کو بھی دلیل کہتے ہیں اور راستہ بتانے والے ساتھی کو بھی دلیل کہتے ہیں گویا جس چیز کو ہم معجزہ قرار دے رہے ہیں یہ ہمیں راستہ بتا کر اس منزل پر لے جاتا ہے جو منزل ایمان کی ایقان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مان لینے کی منزل ہے یہ اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید میں سنت میں اور ابتدائی اسلامی ادب میں استعمال ہوئی اسی اصطلاح کے مفہوم کو زیادہ جامع اور زیادہ قابل فہم بنانے کے لیے بعض علماء اسلام نے معجزہ کی اس طرح استعمال کی یعنی وہ نشانی جو عاجز معجزہ دراصل صفت تھی آیت کی الآیت المعجزہ یعنی وہ نشانی جو عاجز کر دے اور اپنے جیسی مثال لانے سے لوگوں کو عاجز بنا دے اعجاز کے معنی ہے عاجز بنا دینا اور یہ گویا اس کا سیغ مصدری اس براہ اعتبار سے معجزہ کے معنی ہے کہ وہ خارق عادت امر وہ خارق عادت امر جو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے دائر نبوت کی صداقت کے لیے دنیا پر ظاہر کیا یہاں تین چیزیں قابل ذکر ہیں پہلے یہ کہ وہ امر جو ظاہر ہوا ہے وہ بات یا وہ معاملہ یا وہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے وہ خارق عادت ہے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ خارق عادت سے کیا مراد دوسرے یہ کہ وہ کسی پیغمبر کے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے بھیجا گیا یا ظاہر کیا گیا اور تیسرے یہ کہ وہ انسانوں پر یا پیغمبر کے مخاطبین پر اس طرح سے ظاہر و واضح کر دیا جائے کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے اور وہ کوئی تعویل نہ کر سکیں کہ اس کی وجہ کیا ہے یا سبب کیا ہے خارق عادت سے مراد یہ ہے کہ جو چیز عام انسانوں کی بس اور سکت میں نہ ہو عام انسان اس کو نہ کر سکے وہ انسان جو اس وقت پیغمبر کے مخاطب ہے اس کو خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان اس پیغمبر کے مخاطب ہیں اس وقت وہ اس کام کو کر کے نہ دکھا سکے یہ بات ان کی بس اور سکت سے باہر ہو وہ اس کو کرنے سے آج ہو اور پیغمبر اپنی نبوت کی صداقت کے لیے وہ کر کے دکھا دے اور لوگ اس طرح سے مبوط ہو جائیں ساکت ہو جائیں کہ پھر آگے اس کا جواب نہ دے سکے اس چیز کو معجزہ کر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تائید اور حمایت کے لیے معجزات بھیجے اگرچہ یہ بات بھی نبوت اور انبیاء کی تاریخ سے سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور انتہائی مقرب انسانوں کو کبھی معجزے کی ضرورت نہیں پیش آئی کبھی کسی سعید روح نے معجزہ نہیں طلب کیا ایک سعید انسان ایک قلب سلیم کے سامنے جب پیغمبر نے بھی دعوت پیش کی انہوں نے اس طرح سے بلا تامل بلا ترد کہا جیسا کہ وہ پہلے سے منتظر تھے کہ اس شخصیت کا یہی مقام اور درجہ ہونا چاہیے پھر ایک اور بات ابیہ علیہ السلام کی زندگیوں میں ملتی ہے کہ جو شخص جتنا سلیم روح رکھتا تھا جتنا قلب سلیم کا حامل تھا اور ابیا علیہ السلام سے جتنی گہرائی سے واقف تھا اتنی شدت سے انہوں نے اس شخصیت نے انبیاء علیہ السلام کے اس دعوے کو تسلیم کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے آپ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا قبیلہ قریش کے خاتون تھی اور دور سے رشتے داری بھی ہوتی تھی خاصی دور سے لیکن جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی عمر مبارک بیس بائیس سال تھی اس وقت سے لے کر بلکہ شاید بیس سال کی عمر سے لے کر براہ راست ان کا حضرت کبرا سے رابطہ موجود تھا پہلے بطور ایک شریک کاروبار اور بزنس کلیگ کے پھر شریک زندگی کے اور پچیس سال ان کے اس شراکت میں گزر چکے تھے یہ پچیس سال کافی ہوتے ہیں کسی شخص کی شخصیت اس کے کردار اس کی عظمت اس کی کمزوریاں اس کے زندگی کے سارے پہلوؤں کو جاننے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے اور پھر ایک چیز اور دیکھیں کہ جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کمزوریوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے کسی انسان کی کمزوری سے واقف ہونے کے لیے اس کے ساتھ رہنا کافی ہے دور کے دون بڑے سہانے ہوتے ہیں فلاں بزرگ صاحب علامہ صاحب دور سے سنا ہے ایک آدمی تقریر سنی تو تاثر اچھا قائم ہو جاتا ہے ساتھ رہنے سے پتا چلتا ہے کہ کیا کمزوریاں ہیں کیا خامیاں ہیں اسی لیے مشہور ہے کہ بیویاں کبھی کسی کی بزرگی نہیں مانتی ایک بزرگ کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ ان کی بیوی اس کو نہیں مانتی تھی تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی کرامت دکھائیں کہ بیوی بھی مانے تو انہوں نے ہوا میں پرواز کر کے دکھائی تو بیوی بڑی متاثر ہوئی تو اگلے دن کہنے لگی کہ دیکھو بزرگ ایسے ہوتے ہیں تو بڑا دعویٰ کرتے ہو رات میں نے دیکھا ہے بزرگ آسمان میں اڑے تھے کہنے لگی بندی خدا کی میں ہی تھا وہ کہنے لگی اسی لیے ٹیڑھے اڑے تھے سیدھے نہیں اڑے تھے تو گویا اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہوتا لیکن امبیا علیہ السلام کی زندگی کو یہ استثنا حاصل ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اس میں شخصیت کی عظمت خوبیاں اور بڑائی سامنے آتی رہے جو جتنا قریب ہوگا اتنا احساس عظمت کا ہوتا چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتےلے بیٹے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحب زیادہ ہند ابن ابی حالا جو حضرت حسن اور حسین کے ماموں تھے کے سوتےلے بھائی انہوں نے ایک بڑا دلچسپ اور بڑا بلیغ اور امیر تبصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور رویے کے بارے میں کیا ان کی ایک روایت ہے کئی جگہ کتابوں میں نقل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صاحب السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اظہار آہ بدی حتن جب کوئی شخص پہلی بار دیکھتا تھا تو ایک روب اور حیبت کی کیفیت ساری وہ ازا خالت معیشت احب اور جو شخص ساتھ رہنے کا جس کو موقع ملتا تھا ملتا جلتا تھا اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی جاتی تھی بڑھتی جاتی اسی لیے کہ قریب آنے سے وہ مزید پہلو سامنے آتے تھے جو دور سے نظر نہیں آتے تھے خوبیاں اور اچھائیاں یہی وہ اچھائیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام پیغمبروں کے اور انبیاء علیہ السلام کے قریب ترین ماننے والوں کو پہلے سے معلوم تھی اور ان کا شدید احساس ان کے دل میں موجود چنانچہ جب حضرت خدیجت القبرا نے یہ سنا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو نہیں کرے گا کل واللہ لا یخزیک اللہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالے اس لیے کہ انکا لتصل الرحم آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں وتحمل الکل آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں وتقر الضیف آپ بڑے مہمان نواز ہیں وتعین علی نوائب الحق اور حق کے معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عظمت کردار کا جو احساس ان کے دل میں جاگزین تھا اس نے فوراً جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ واقعی اس شان کی شخصیت کو اللہ کا نبی ہی ہونا چاہیے یہ کیفیت بقیہ صاحب کرام کی تھی حضرت صدیق کی اور بہت سے دوسرے صاحب کرام اس لیے جس کے دل میں پہلے سے ایمان کے لیے آمادگی اور استعداد موجود ہو وہ معجزہ نہیں مانگا ان میں سے کسی نے معجزہ نہیں مانگا حضرت صدیق نے نہیں کہا کہ دکھائیں حضرت خدیجہ نے نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیں جیسی دعوت کی فرق لیتے جو لوگ معجزہ مانگتے ہیں وہ اکثر ایمان نہیں لاتے فرعون نے کہا تھا نشانی دکھاؤ لیکن ایمان نہیں لایا ابو جہل ابو لہب ساری عمر معجزے اور نشانیاں مانگتے رہے لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے ایک طرف ایک انتہا پر لوگ ہیں بلندی کی انتہائی چوٹی پر ہیں جن کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ایک طرف پستی کی انتہائی گہرائی میں لوگ موجود ہیں جو کسی بھی قسم کے معجزے کو نہیں مانتے جنہوں نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اور نہیں مانا چاند سے یاد آیا جب یہ جولائی انیس سو اڑسٹھ میں آج کو چاند پہ گیا تھا تو سب سے پہلا جو اس نے کمیونیکیشن بھیجا تھا اس میں یہ تھا کہ پورے چاند کے چاروں طرف اس کے پورے قطر میں تقریباً ایک میل چوڑی ایک ایسی نہر سی بنی ہوئی ہے جو جس کی شکل یہ ہے کہ جیسے کسی مٹی کی گیند کو یا کسی گارے کی گیند کو توڑ کے ملایا جائے تو ملانے سے وہ نشان بن جاتا ہے اس طرح کا نشان بنا ہوا یہ کمیونیکیشن شائع ہوا اور ڈیلی چھپا جب مسلمانوں نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا تو بعد میں اس کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور بعد میں یہ چیز نہ شائع ہوئی نہ کسی کتاب میں لکھی گئی نہ کہیں بیان ہوئی لیکن پہلے کمیونیکیشن میں یہ چیز موجود تھی اور ڈیلی ٹیلی گراف جو لندن میں شائع خلاصہ یہ کہ بڑے بڑے معجزات دیکھنے والے جنہوں نے شیخ القمر جیسا معجزہ ہوتے دیکھا وہ بھی ایمان نہیں لائے وہ طرح قائم رہے لیکن اس درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں جو اس بلندی اور اس پستی کے درمیان جو مخلوق ہے اس میں بہت بڑی تعداد تو ہوتی ہے اس کے دل میں استعداد تو ہوتی ہے لیکن ایک پردہ پڑا ہوتا ہے اور موجے کے دیکھنے کے بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے موجہ ایسے ہی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور دراصل اسی اکثریت جو خاصی بڑی تعداد میں ہوتی ہے اس کو ایمان کی طرف راغب کرنے کا اور اس کو یہ باور کرانے کا کہ یہ شخصیت ایک عظیم شان شخصیت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ترجمان کے طور پر بھیجی گئی ہے اور اس کو نشانی کے طور پر یہ خوبی دی گئی ہے جس کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا تو یہ یقین قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اس نے جس پیغمبر کو بھیجا اور اس کو جو موجہ دیا وہ اس علاقے کے حالات اور اس علاقے کے ماحول اور اس علاقے کی سطح کے مطابق دیا جس علاقے میں جو لوگ موجود تھے جو ان کی سطح تھی ذہنی اور عملی اور ثقافتی تمدنی اس کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو معاوضہ دیا گیا مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ والسلام کا تعلق جزیر عرب سے تھا جزیر عرب کے شمالی علاقے سے جہاں پہاڑی اور ریگستانی علاقہ تھا وہاں کوئی انڈسٹری نہیں تھی کوئی تعلیم نہیں تھی کوئی فکر نہیں تھی کوئی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا خالص اونٹ چرانے والے بدو تھے تو ان اونٹ چرانے والے بدوؤں کو ایک ایسی اونٹنی دی گئی کہ جو ایک عجیب منفرد نوعیت رکھتی تھی اور بدوؤں نے اپنی فہم کے لحاظ سے یہ سمجھ لیا کہ یہ خاص نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی کفار نے ان سے کہا جی آپ کو نشانی دکھائیں اب وہ دعوت دیتے رہے پیغمبر کا کام تو اللہ کے حکم کے بغیر نشانی دکھانا نہیں ہوتا جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح کی نشانی مانگے سب کو لیا سب کو جمع کیا کہ سب پورے جتنی بستی کے لوگ ہیں آ جائیں سر سے پوچھا کس طرح کی نشانی چاہتے ہیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سوراخ ہو اور ایک جیتی جاگتی اونٹی نکل آئے انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے دو حصے ہو جا انہوں نے اشارہ کیا پہاڑ دو حصے ہو گیا ایک اونٹی نکل آئی دیکھو یہ اللہ کی نشانی آ گئی لیکن اب اس کی شرائط یہ ہے کہ ایک دن پورا پانی اور چارہ اس اونٹنے کا حق ہوگا اور دوسرے بھی تمہارے سارے جانور مانگا ہے تمہارے جواب میں نشانی بھیجی گئی ہے لہٰذا آپ اس کی ذمہ داری بھی ادا کرو چنا جو نہیں کر سکے ذمہ داری اور ایک شخص کو قتل کر دیا اونٹنی کو تباہ ہو گیا سب کو گویا ایک اس طرح کا موضاء ان کو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں تھے بنی اسرائیل میں مصر میں وہاں اس زمانے میں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر اگر آپ بائبل میں وہ حصہ پڑھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے مکالمے سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل کے بیان کے مطابق جو بظاہر مبالغہ میں لگتا ہے مجھے نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتا تصدیق کرو نہ کرو لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی مبالغہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب نے مصر نے پورے مصر میں جادوگروں کو پیغام دیا کہ آؤ اور موسا کا مقابلہ کرو تو پورے ملک میں چار لاکھ جادوگر تھے ان میں سے تیس ہزار جادوگر وہاں موجود تھے وہاں آ کے مقابلے تیس ہزار نہیں ہوں گے تین ہزار ہوں گے لیکن اس سے مراد یہ ضرور چلتا ہے کہ وہاں جادوگری کا فن انتہائی عروج پر تھا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر میں جاتے تھے پھر جادوگروں کو فرعون کے دربار تک رسائی حاصل تھی جو اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا فرما روا تھا گویا جادوگری کا فن دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑی اونچی چیز مانا جاتا تھا پھر جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو کیا ہمیں اور بڑا مرتبہ ملے گا قرآن بڑا اور مرتبہ ملے گا اس سے زیادہ اجر بھی ملے گا معاوضہ بھی ملے گا گویا یہ بات واضح طور پر قرآن پاک میں بائبل دونوں میں آئی کہ جادوگری کا فن وہاں انسانی کمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا اور دنیاوی مقامات و مراتب حاصل کرنے کے لیے بھی جادوگری کے فن سے کام لیا جاتا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ والسلام نے جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ ایسا تھا کہ جس کو سارے جادوگروں نے بلا استثنا اور بیک زبان یہ تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہو سکتا ہے یہ جادو نہیں اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے گویا انسانی کمال جہاں تک جا سکتا تھا انسانی فہم و بصیرت جادوگری کے فن میں جہاں تک پہنچ سکتی تھی وہاں تک پہنچے ہوئے اعلی ترین کاملین نے اس کو اپنے اختیار سے ماورا ایک چیز تسلیم کیا اور یہ یہ مانا کہ موجود چیز موجود ہے ماجد یہ ایک دوسری مثال ہے کہ کس طرح سے کس طرح کا موجودہ دیا ہے علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے آپ کو معلوم ہے اگر پرانی تاریخ آپ کے سامنے ہو جغرافیہ سامنے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کی ولادت فلسطین میں ہوئی اور فلسطین اور شام اور موجودہ اردن اور موجودہ عراق کا کچھ حصہ یہ سارا کا سارا ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ کبھی آتے ہیں اس طرح ایسٹرن رومن امپائر یہ ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھا آپ کو پتا ہے کہ رومن امپائر کے دو حصے ہو گئے تھے بعد میں ایک مشرقی رومن امپائر کہلاتی تھی جس کا مرکز استنبول تھا تو دنیا جس کو کہتے تھے اور ایک ویسٹرن رومن امپائر تھی جس کا مرکز روما تھا اور ایک زمانہ تھا کہ ایسٹرن رومن امپائر بڑی امپائر تھی اور ویسٹرن رومن امپائر چھوٹی تھی یہ جی زمانے کا ذکر ہے اس میں ایسٹرن رومن امپائر بڑی رومن امپائر ہے اور گویا معلوم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر افریقہ یورپ اور ایشیا میں قابض تھی اس علاقے میں جس چیز کا چرچا تھا وہ یونانیوں کے علوم یونان بھی ان کی سلطنت کے شامل تھا یونان کے فلسفی یونان کی منطق یونان کے اردو اور یونان کی ہر چیز وہاں مربت یونانیوں میں جو چیز سب سے نمایاں تھی جو آج تک چلی آ رہی ہے وہ یونانیوں کی طب میڈیکل یونانی منطق ختم ہو گئی آج کوئی نہیں پڑھتا پرانی ہسٹری میں لوگ پڑھتے ہیں یونانی فلسفہ ریلیونٹ ہو گیا اب کوئی یونانی فلسفہ نہیں پڑھتا پرانے کوئی تاریخ پڑھنا چاہے فلسفے کی تو پڑھنا اسی طرح سے بقیہ و فنون یونانیوں کے سائنس یونانیوں فزکس میتھمیٹکس میٹا فزکس سب ریلیونٹ ہو گئے آؤٹ ڈیٹ جو چیز آج تک چلی آ رہی ہے وہ یونانیوں کی طبی جس کی مثال یہ کہ خود آپ کی اس بستی میں چک شہزاد میں آپ کو کسی بھی دواخانے میں یونانیوں کی بنائی مل جائے جو حضرت یونانی پہلے تھا اس کی بنائی ہوئی جوارش آپ کو یہاں مل جائے گی جوارش جس سے پتا چلا کہ یہ ایک دیرپا چیز تھی اور یونانیوں کا اصل کنٹریبیوشن یہ تھا جس میں سب سے نمایاں تھے اتنے نمایاں تھے کہ آج تک اس کے اثرات بارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ایسٹرن رومن امپائر میں بھیجے گئے اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ روم بھی تشریف لے گئے یورپ بھی تشریف لے گئے ان کے ہماری ان کی زندگی میں یورپ تشریف لے گئے ان کی زندگی کے بعد تشریف لے گئے اور یہ پورا علاقہ گویا مڈل ایسٹ کا شمالی حصہ سعودی عرب کا شمال کا علاقہ اردن شام فلسطین اسرائیل لبنان ترکی اور یونان یہ پورے علاقے ایسٹرن رومن امپائر کا حصہ تھے اور یہاں یہ خاص فن مروج تھا تو حضرت عیسیٰ عیسد والسلام نے جو معجزہ دکھایا وہ ایسا معجزہ تھا کہ تمام یونانی اطبا اور دنیا کے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ماہرین نے تسلیم کر لیا کہ یہ چیز میڈیکل سائنس سے ماورا کہ ایک پیدائشی نابینا کو پھونک مار دی جائے اس کی بینائی بحال ہو جائے ایک پیدائشی کوڑھی کو پھونک مار دی جائے اس کا کوڑ ٹھیک ہو جائے ایسی کوئی میڈیکل سائنس ایجاد نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر یا سرجن پھونک مار دے اور مرض ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں سب نے تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا معاوضہ ہے ان تین مثالوں سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ معجزے کے بارے میں یا آیت یا نشانی کے بارے میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس علاقے میں وہ معجزہ بھیجا جائے وہ اس علاقے کے اعلی ترین انسانی کمال سے ماورا ہو اس قوم کے اعلی ترین انسانی کمال اور عظمت کی جو پہنچ ہے اس سے آگے کی چیز ہو اتنے آگے کی چیز ہو کہ وہ بلا تامل یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے بس سے باہر اب ایک تو یہ بنیادی صفت اس میں رہی ہے دوسری چیز جو معجزات کو متصف کرتی ہے خاص صفت سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت رہی ہے کہ جب تک اور جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت کار فرما رہی اس وقت تک وہ معجہ اور جب وہ نبوت ختم ہو گئی یا اس کا دور ختم ہو گیا تو معجہ ختم ہو گیا سابقہ انبیاء علیہ السلام کو حصی معجزات عطا فرمائے گئے یعنی فزیکل ڈائمینشن والے یعنی دے ہیڈ اے فزیکل ڈائمینشن حصے عطا فرمائے گئے جن کو انسان ہاتھ لگا کے دیکھ کر چک کر سو کے پتہ لگا سکتا تھا کہ یہ ہے اس کے مقابلے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ بنیادی طور پر علمی اور فکری معجزہ ہے جتنا جس کا علم اونچا ہوگا وہ معجزے کے بارے میں اتنا زیادہ فہم و بصیرت حاصل کرے گا جس کی فکر جتنی گہری ہوگی وہ اتنا گہرائی کے ساتھ اس معجزے کی عظمت کا اندازہ کر سکے گا دوسرا فرق یہ ہے کہ بقیہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ایک وقتی جو ایک خاص زمانے کے بعد ختم ہوتا آج ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا پھینکا تو وہ اجدا بن جایا کرتا تھا لیکن آج نہ وہ عصا ہے نہ وہ اجلہ ہے نہ ہم نے نے نے دیکھا دیکھا نہ کسی ہزاروں سال سے نہیں اس لیے کہ وہ معجزہ اس دور کے لیے تھا جب وہ دور گزرا تو ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے اس لیے وہ معجزہ باقی ہے اور جب تک انسان باقی رہیں گے معجزہ باقی اس لیے قرآن مجید جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اپنی نبوت کی تائید میں اگر حضور نے کوئی چیز پیش فرمائی تو وہ یہی قرآن ناطق اور قرآن سامد دو چیزیں آپ نے پیش اپنے کو کہا کہ وقت نبی کو عمر من قبلی میں پوری زندگی تمہارے سامنے گزار چکا ہوں اور یہ کتاب جو نازل ہوئی ان دو کے علاوہ موزاد حضور پر ظاہر ہوئے لیکن ان میں سے کسی معجزے کو حضور نے نبوت کی دلیل کے طور پہ کبھی پیش نہیں کیا ہزاروں واقعات تو اس میں سیرتیں ملتے ہیں جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی غیر مسلم کو دکھایا ہو کہ یہ میری جب دکھایا تو اپنی شخصیت اور قرآن پاک اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو معجزہ ہے وہ کس اعتبار سے ہے اور پیغمبر کی ذات گرامی جو معجزہ ہے وہ کس اعتبار سے ایک اعتبار سے اصل معجزہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کو دیکھ کر ہر جیسا کہ میں نے عرض کیا سلیم الباء انسان نے بلا تعمل یہ تسلیم کیا کہ یہ پیغام سچ ہے اور یہ جو کچھ دعوت دے رہے ہیں حضرت خدیجہ کا ہم نے دیکھ لیا حضرت صدیق اکبر کا ہم نے دیکھ لیا اور درجنوں مثالیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام جو مشہور یہودی عالم تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا سنا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ دیکھیں اور یہودیوں میں بہت منفی پروپیگنڈا تھا تو انہوں نے سنا ہوا تھا بہت منفی باتیں سنی ہوئی تھی اس لیے وہ کوئی حتمی رائے نہیں رکھتے تھے کہ کیا کہیں منفی باتوں سے متاثر ہوں یا نہ ہوں تو خیال ہوا کہ میں تو خود علم رکھتا ہوں سمجھتا ہوں تو جا کے ملنا چاہیے تو جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آ کے مقیم ہوئے تو ملنے کے لیے تشریف لایا اور جب داخل ہوئے تو دیکھا تو چہرے مبارک پر نظر پڑی تو فوراً کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں اور پھر فوراً انہوں نے اسی اسی مجلس میں محفل میں اسلام قبول کر لیا قرآن مجید جو موچا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جس دور کے لیے بھیجے گئے وہ دور شروع ہوتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے وحی کے ستائیس رمضان المبارک سن تیرہ قبل ہجرت سے زمانہ اور جب تک اللہ تعالیٰ اس زمین کو چلا رہا ہے اس وقت تک وہ دور جاری رہے گا کب تک جاری رہے گا ہم نہیں جانتے لیکن یہ سارا حضور کا دور ہے اور حضور کے پیغام کا زمانہ ہے اگر اس زمانے کی کوئی انفرادی خصوصیت تلاش کی جائے جو اس کو سابقہ زمانوں سے ممیز کرے منفرد کر دے تو وہ کیا ہے وہ خصوصیت ہے علم پہلا دور لا علمی اور جہالت کا دور ہے اور یہ دوسرا دور علم اور حکمت اور دانائی کا دور ہے وجہ جاہلیت اور علم یہ دو منفرد صفات ہیں جو پہلے دور کو دوسرے دور سے ممیز جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاوضہ دیا گیا وہ ایسا تھا کہ ہر دور کے سلیم اصحاب علم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری قدرت سے ماورا ہے یہ بات تو ان انبیاء علیہ السلام کو دیے جانے والے معجزات کے خصائص سے ہمارے سامنے لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے اعجاز کے اہم پہلو کون سے ہیں اس پر پھر بھی بات کرنا ضروری ہے اس پر بات کرنے کے لیے ایک بات پھر ذہن وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستیں دو ہیں سورہ جمعہ میں یہ بتایا گیا کہ بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم والحکمہ کہ وہی ذات ہے جس نے ان امیین میں یعنی عرب کے امیین میں رسول بھیجا یہ تو عرب کی بےست ہو گئی اس کے بعد فرمایا لما آخری بہن اور کچھ اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا بہت سے دوسرے بھی جو ابھی نہیں آئے جو نہیں آئے بعد میں وہ سارے شامل ہیں اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے اور یہ انسانی طبیعت اور فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے یہ عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دو ہزار سال تین ہزار سال چار ہزار سال یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو عام طبیعت سنت الہی اس کے خلاف اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا تو عام انسانوں کو جس طرح سے بھیجا گیا اس طرح اب یہی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاص قوم میں پہلے کی جائے پہلے مرحلے میں خاص مخاطبین ہو وہ مخاطبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیار ہو جائے تربیت پا جائے پھر ان مخاطبین کے ذریعے دوسرے انسانوں تک دعوت پہنچائی جائے اور وہ پھر آگے انسانوں تک دعوت پہنچائے وہ ایک نسل کو تیار کرے پھر وہ نسل آگے پہنچائے پھر وہ آگے پہنچائے یہ زیادہ بہتر اور عقلی اور منطقی اور انسانی انداز تھا دعوت کو پہنچانے کا اس لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی دو بیستوں کا ذکر قرآن پاک ہے ایک براہ راست جس کی سعادت عربوں کو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی جس شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو چنا اور دوسری بیست ان لوگوں کی طرف جن کو انڈائریکٹلی صحابہ کرام کے ذریعے تعبیر کے ذریعے پیغام پہنچانا وہ آخری نمین لما اب قرآن پاک کی ان دونوں بیستوں کے لحاظ سے اور قرآن پاک کے ان دونوں مخاطبین کے لحاظ سے دو مختلف طرح کا اعجاز قرآن پاک پایا اکثر و بیشتر پہلی نوعیت کے اعجاز پر تو لوگ بہت زور دیتے ہیں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس لیے کہ اسی دور میں لکھی گئی انہوں نے غور کیا بعد والوں نے بھی غور ہی نہیں شروع کیا اس لیے دوسرے دور کے اعجاز پر نسبتاً کم لکھا گیا ہے لکھا جانا شروع ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے کفار عرب اور مشرقین عرب بالعموم اور مشرقین مکہ بالخصوص ان کو کیا چیز متاثر کر سکتی کون سی چیز تھی جس کے بارے میں وہ یہ تسلیم کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے علاوہ کسی اور انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا جو چیز ان کو متاثر کرتی تھی وہ کلام کے لفظی صناع بدائے اس کی فصاحت بلاغت اور اس کے اسلوب کی بلندی اور اس کے نظم کا کمال یہ چیزیں تھیں جو عرب کو براہ راست متاثر کر سکتی قانون سے واقف نہیں تھے وہ شریعت سے واقف نہیں تھے وہ فلسفہ نہیں جانتے تھے وہ ریاضیات نہیں جانتے تھے وہ سعودیات کے فن سے واقف نہیں تھے یہ سب چیزیں ان کے براہ راست علم میں نہیں تھیں جس چیز سے وہ متاثر ہوتے تھے وہ و بلاغت اور زبان دانی تھی زبان دانی اور فساحت و بلاغت میں وہ اپنے کو عرب یعنی فصیح اللسان اور اپنے علاوہ ہر ایک کو عجم یعنی گونگا قرار دیا اتنا ان کو ناز تھا اپنی و بلاغت یہاں تک کہ اگر کسی قوم میں کوئی شاعر جنم لیتا تھا کوئی بچہ شیر کہنے لگے کوئی نوجوان شیر کہنے لگے تو ان کے یہاں خوشی منائی جاتی تھی اور خوشی منائی جاتی تھی دعوتیں کی جاتی تھی قبیلے میں دعوت ہوتی تھی کہ ہمارے قبیلے میں ایک نیا شاعر پیدا ہوا حضرت حسان ثابت جو مشہور شاعر ہے شاعر دربار رسالت کہلاتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا دو تین سال کا وہ روتا ہوا آیا تو اس نے پوچھا کیا ہوا بیٹا اس نے کہا کہ کسی جانور نے کاٹا بھیڑ نے کاٹا تھا اس کو بچے کو پتا نہیں تھا کہ اس کا نام بھیڑ ہے اس کا نام جانو کا نام کیا ہے پوچھا کس نے کاٹا تو اس نے کہا کہ ملتف بے بردا اخبارا ایسا جانور تھا جسے اخبارا دھاری دار چادریں دو حضرت سانگ صاحب کھڑے ہو گیا خوشی میں کہ خدائی قسم میرا بیٹا تو شاعر ہوں یعنی خوشی کا انہوں نے اس پہ اظہار کیا اس چھوٹی سی تشریح پر جو بچے نے دی کہ ایسا جانور تھا جیسا ہبارا کی دو چادریں اڑے ہوئے یہ کیفیت تھی جس میں انسانی کمال کا معیار شعر و شاعری و خطابت زبان دانی کے معیار میں تین چیزیں مانی جاتی تھی جس میں زبان دانی کا اظہار ہوتا ایک خطابت دوسرے شاعری تیسرے کہانت کہانت سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے تھے جو کاہن لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ان کو بعض غیبیات کا علم ہے اور اس غیب کے علم کے اظہار کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے تھے اس میں زبان دانی کا اظہار ہوتا تھا شعر و شاعری میں ہوتا تھا اور خطابت میں ہوا عربوں نے شعر و شاعری کے ذخائر بھی محفوظ رکھے خطابت کے ذخائر بھی محفوظ رکھے سب سے نمایاں درجہ اس میں شاعری کا تھا عربوں نے جن بڑے بڑے شاعروں کی بڑائی کو تسلیم کیا اس میں سات بڑے شعرا تھے جو سات بڑے قصائد جن کو مزاحبات کہا جاتا ہے یعنی وہ جو سونے کے پانی سے لکھے گئے یا مستحق ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھے جائیں یا معلقات کہا جاتا ہے ایک روایت یہ بھی کہ انہیں لکھ کے کعبے میں لکھا دیا گیا گویا ان کو تقدس بھی حاصل ہو گیا ان سات شعرا کی عظمت کو تمام شعراء نے مانا اور اس کو تسلیم کیا یہاں تک کہ جب کوئی شاعر ایسا شعر کہتا تھا جس کے بارے میں تمام شعراء تسلیم کرتے تھے کہ اس شعر سے اونچا شعر نہیں کہا جا سکتا تو اس شاعر کے سامنے سجدے میں جائے چنانچہ ایک مشہور شاعر جو ان ساتوں میں سے آخری ہیں ربیعہ ربیع جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائی ساٹھ سال اسلام سے پہلے اور ساٹھ سال اسلام کے بعد یہ بہت بڑے شاعر ہیں اور ان سات بڑے شعرا میں سے ایک ہیں جن کی شاعرانہ بڑائی کو عربوں نے تقریب کیا جن کے فساد بلاغت کے درجے کو کوئی عرب نہیں پہنچ سکا یہ اس درجے کے آدمی ہیں کہ اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ اپنا قصیدہ جب پیش کیا ساتواں بڑا قصیدہ بنا گیا اس میں ایک شعر ہے وَجَلَسْ سُيُولُ عَلَى الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبْرٌ تَجِدُ مُتُونَهَا أَفْلَامًا وَجَلَسْ سُيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبْرٌ تُجِدُ مُتُونَهَا أَفْلَامًا جب یہ شعر انہوں نے کہا جو جتنے شعراتے سجدے میں گئے کہ گویا اس سے اونچا شعر نہیں ہو سکتا اور یہ شاعرانہ کمال کی معراج ہے اس کے بعد کوئی کمال نہیں ہو سکتا یہ لبید ابن ربیعہ اوکاس کے میلے میں آئے ہوئے تھے اوکاس کا میلہ معلوم ہے ہر سال مینا مینا کے کے اس میں میں لگتا تھا بازار اور بڑے بڑے شعرا آیا کرتے تھے وہاں شاعرانہ کمالات پیش کیا کرتے تھے جب لبید ابن ربیہ وہاں آئے ہوئے تھے تو کسی نے ان کو سورہ کوسر سنائی سورہ کوسر کے انہوں نے تین جملے سنے کا کا اس پر وہ غور فرماتے رہے اور غور کرتے سوچتے رہے کہ نہ یہ خطابت ہے نہ یہ شعر ہے نہ یہ کہانت ہے پھر یہ کیا ہے بہت سوچ ساز کے بہت غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لئی صحاظہ من کلام بشر یہ انسان کا کلام ہو سکتا پوچھا کہ یہ کیا ہے کس کا کلام ہے لوگوں نے بتایا رسول اللہ خدمت میں آئے اسلام قبول کیا اور پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہ کہا نہ سنایا کبھی اپنا شعر بھی نہیں سنایا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان سے کہا کہ کوئی شعر سنائے تو انہوں نے کہا کہ اب آباد القرآن یا المنی کیا قرآن کے بعد بھی شعر سنانے کی ضرورت ہے جائز ہے انہوں نے شعر نہیں سنایا گویا ایک پہلو تو قرآن پاک کی عظمت کا اور بڑائی کا یہ تھا کہ اس کے بلندی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا کئی بار ایسا ہوا کہ قرآن مجید لوگوں نے سنا بڑے بڑے مخالفین نے سنا اور بڑے سے بڑے مخالفین اس کی زور بیان کا اس کی قوت کا اور اس کا جو چارم ہے اس میں مزاحمت نہیں کر سکے اور فوراً وہ قرآن پاک سے متاثر ہو گئے اس کی مثالیں دی جائیں تو بڑی گفتگو طویل ہو جائے گی صرف دو مثالیں دے کے میں کرتا ہوں پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ شروع میں اسلام کے بارے میں بڑے بدگمان تھے اور ذات رسالت ماں کے بارے میں بھی اچھے تاثرات نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ انہوں نے سنا نہیں تھا براہ راست واسطہ نہیں ہوا تھا مخالفین سے جو سنا ہو سے متاثر ہوئے ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں سب سے پہلے جو اسلام کا بیج پڑا جس نے بالآخر انہیں قبول اسلام پر آمادہ کیا تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کو کسی محفل سے واپس آ رہے تھے آدھی رات کا وقت تھا اور اندھیری رات تھی تو آواز آئی جس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت فرما ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا سب کے سامنے جاتے ہوئے ایک آر محسوس حجاب محسوس ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا سردار تو ان کی بات سننے جا رہا ہے لوگ اعتراض کرتے تھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں جا کے سنوں تو خاموشی سے بیت اللہ کے پرلے طرف جا کے کھڑے ہوئے اس کے مخالف سلسلے جس طرح رسول اللہ کھڑے ہوئے اس وقت بیت اللہ کے پردے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے آج پردے کے اندر کوئی نہیں جا سکتا اس وقت پردے کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی بلکہ ہوتی تھی کہ جس کو موقع ملتا تھا وہ لا کے چادر باندھ دیا کرتا تھا کسی نے رسی باندھی چادر لٹکا دی کسی نے کچھ اور لٹکا دیا چھوٹا کپڑا بڑا کپڑا تو بہت سارے پردے اس پہ لٹکے رہتے تھے اور ان سارے پردوں اس سے بیت اللہ ڈھکا رہتا تھا ایک ایک سمت میں کئی کئی پردے ہوتے تھے کہیں پورا ہے کہیں چھوٹا ہے کہیں آدھا ہے کہیں کس سائز کا ہے تو اس پردے کے پیچھے گھس جانا آسان تھا کسی کو پتا نہیں چل سکتا تھا کہ پردے کے پیچھے کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا میں پردے کے پیچھے سے گھس کے آہستہ آہستہ اس طرف گیا جس طرف رسول اللہ کھڑے ہوئے تو آپ سورہ الحاقہ کی تلاوت رہے ہیں تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لگا کہ جیسا میرا دل اب نکل پڑے گا اور میں اس کلام کا جو زور اور اس کے اثرات اس کی جو گہری تاثیر تھی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی یا اس سے بچانے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے یہ اپنے دل میں کہا اپنے کو مطمئن کرنے کے لیے کہ تو بڑی اچھی شاعری تھی بڑا زبردست شاعرانہ کلام ہے تو اسی وقت رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے وما هو بقول شاعر ما تؤمنون تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی کہانت ہے وما هو بقول کاہن و اس کا جواب آیا تو وہ پھر اس کا مزید برداشت نہیں کر پائے اور اسی طرح سے نکل کے واپس آ گئے اور دو تین دن بڑی ذہنی پریشانی اور الجھن میں اور نفسیاتی ایک کیفیت میں رہ کے کیا کریں اسی کیفیت میں طے کیا کہ قصہ ختم کرنے ایک مرتبہ نہ یہ ہوگا نہ پریشانی ہوگی اور پھر بالآخر اسلام قبول کیا ہوگا دوسرا واقعہ حضرت خالد بن ولید کے باپ کا ہے ولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا اور اتنا بڑا سردار تھا خالد جیسے فاتح عالم کا باپ تھا حضرت خالد اپنے زمانے فوجوں کے سربراہ ہوئے وہ اپنے زمانے میں قریش کی فوج کا سربراہ ہوا کرتا تھا قریش کی فوج کی سربراہی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اس کو بھی ایک مرتبہ ایسا ہی موقع ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا رسول اللہ اس کو شاید کھانے کی دعوت دی تو اس کو تعمل تھا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں تو لوگوں سے مشورہ کیا لوگوں نے کہا نہیں جانے میں کیا حرج ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں سمجھدار ہیں سنجیدہ ہیں جائیں تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے شک کھانے کے بعد اسے قرآن پاک کا کچھ حصہ سنایا اور وہ سنتا رہا سنتا رہا بہت متاثر ہوا پھر واپس آ گیا جب واپس آیا تو اگلے دن قریش کے جلسے میں یا محفل میں گیا اور جا کے یہ کہا کہ تم ان کی مخالفت چھوڑ دو اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ابو جہل نے بہت اس کا مذاق اڑانے کی کہا کہ کھانا کیا بہت مزیدار تھا یا کھانے نے بہت متاثر کر لیا تمہیں لیکن یہ کہ وہ ایک مرتبہ متاثر ہوا تو پھر ہمیشہ اس کا تاثر قائم رہا اور پھر مخالفت میں وہ اس حد تک آگے نہیں جا سکا جس تک پہلے مخالفت کرتا رہا اسلام اس کے مقدر میں نہیں تھا اس لیے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایک مرتبہ یقین اس کو ہو گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز ایک اور واقعہ اسی سے ملتا جلتا ہے جو ایک مشہور سردار ابن ربیعہ کا جو قریش کا بہت بڑا سردار اس کو باقاعدہ قریش نے بھیجا جا کے تم بات کرو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم چاہتے کیا دنیا چاہتے ہیں تو ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے بہت ساری پیشکشیں جو مشہور ہیں سیرت کا تعلیم جانتا ہے وہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے میں تم سے ایک بات کرتے ہوں حضور سے بہت بڑا تھا عمر میں حضور کے والد کی عمر کا رہا ہوگا تو بھتیجا کہہ کے خطاب کیا اس نے کہا کہ میں کچھ بات پھر یہ ساری پیشکشیں کی یہ ساری کہنے کے بعد حضور نے فرمایا چچا آپ جو کہنا تھا کہہ چکے تو آپ نے اس کے جواب میں سورہ حامی و سجدہ کے تلاوت شروع کر حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعنی یعلمون اور جب وہ حضور یہ تلاوت فرما رہے تھے تو وہ ہاتھ اپنے پیچھے ٹیک لگائے ہوئے مبہوت انداز میں وہ دیکھتا رہا اور کچھ اس نے جواب نہیں دیا جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس سے روگردانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں اس عذاب کی وعی سناتا ہوں جو عاد و سمود پر نازل ہوا تو اس نے حضور کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا کہا بیٹا ایسا نہ کہو قوم پر عذاب آ جائے یہ کہہ کے وہ چلا گیا اس نے پھر آگے قریش سے کہا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کچھ نہ کرو اسلام اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا اس طرح کے واقعات ایک دو نئی نہیں سینکڑوں ہیں اور ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ اس زمانے کے واقعات ہیں اس زمانے کے بھی واقعات بھی ایسے ہیں کہ لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھے بغیر اس کی عربی سے واقفیت حاصل کیے بغیر اور یہ جانے بغیر کہ یہ کیا چیز ہے صرف اس کے الفاظ سنے اور اس الفاظ نے اتنا تھرل ان کے دل میں پیدا کیا کہ وہ بالآخر قبول اسلام پر آمادہ ہوئے اور یہ بات انہوں نے تسلیم کر اس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن میں اکتفا کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ پہلو ہے جس پر قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے اور یہ اعجاز کا ایک پہلو ہے جس کے براہ راست مخاطبین اہل عرب بعد والے بھی ہیں لیکن وہ اولین مخاطب دوسرا پہلو وہ ہے جس کے اولین مخاطب بعد والے ہیں اور اہل عرب اس کے بالواسطہ مخاطب یہ قرآن مجید کا وہ پہلو ہے جو ہمیشہ تک جاری رہے گا اور جتنا لوگ غور, غور کرتے جائیں گے نئے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے قرآن مجید کے علمی اعجاز کے اس کے اندرونی ڈائمنشنز کے اندرونی جہتیں جو نئی نئی پرتیں اس کی تحقیق کے نتیجے میں ظاہر ہو رہی ہیں جن میں سے ایک دو کا میں بھی ذکر کرتا ہوں اور جتنا غور کرنے والے غور کرتے جائیں گے نئے پہلو سامنے آتے جائیں گے یہ وہ چیز تھی جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا اور سب سے پہلے دعوت دی کہ اگر تمہیں اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے میں شک ہے تو ایسی کتاب بنا کے لے آؤ پوری کتاب کے بارے میں چیلنج کیا کہ فلیات کو بھی حدیث اس جیسا ایک کلام لے آئے ظاہر اس جیسا کلام کسی کے بس میں نہیں تھا یہ بات دہرائی جاتی رہی عرب وہاں موجود تھے قریش موجود تھے بڑے بڑے شاعر اور خطیب اور ادیب موجود تھے بڑے بڑے کاہن موجود تھے لیکن کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کلام کا کوئی معارضہ یا اس کا مقابلہ کر سکے کچھ عرصے کے بعد اس چیلنج میں تخفیف کر دی گئی اور کہا گیا کہ فلیات اس جیسی دس سوتے لے آؤ کوئی دس سوتے یہ چیز دہرائی گئی بار بار کئی سال دہرائی جاتی رہی پھر آخر میں کہا گیا کہ اس جیسی ایک بنا کے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت تین آیتوں پر مشتمل ہے سورہ گویا قرآن جیسی تین آیتیں ہی بنا کے لے آؤ لیکن اس چیلنج کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا یہ چیلنج اب بھی موجود ہے جیسا کہ میں نے کیا قرآن پاک کا ترجمہ دو سو پانچ زبانوں میں ہو چکا ہے عربی جاننے والے مشرق و مغرب میں ہر جگہ موجود ہیں لیکن آج تک کسی بڑے سے بڑے ادیب نے اور بڑے سے بڑے آدمی نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی اور کوئی ایک مثال بھی تاریخ میں ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے قرآن پاک جیسی کوئی کتاب یا کوئی صورت یا کوئی چیز لکھ کے دنیا کے سامنے رکھی ہو اور قرآن کے مقابلے میں اس کو پیش کیا یہ بات مقابلے کی میں نے اس لیے کہی کہ اس طرح کے بعض کا خیز جملے مسلمہ کا بیان کیا کرتا تھا مسلمہ کا بعض حضور قسم کے جملے دہرایا کرتا تھا اور اس کو اپنے ماننے والوں کو بطور وہی کے پیش کیا کرتا تھا اس کے ماننے والوں میں سے کتنوں نے مانا نے نہیں مانا ہم نہیں جانتے غالباً کسی نے بھی نہیں مانا یہ سمجھنا کہ مسلمہ کے ماننے والے واقعی اسے پیغمبر مانتے تھے درست نہیں ہے لیکن وہ ایک قبائلی عصبیت تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے لیکن ان کلمات یا ان الفاظ کو بھی جو مسلمہ اپنی قوم کے سامنے بطور وہی کے پیش کیا کرتا تھا ان کو قرآن کے مقابلے میں اسے نہیں رکھا کہ قرآن کو چھوڑ قرآن کو بھی مانتا تھا کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے یہ بھی آسمانی چیز ہے گویا قرآن کا معارضہ اس نے بھی نہیں کیا اس لیے کہ وہ اتنا زبان داں اور اتنا فہیم تھا کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کے بس کی بات نہیں تو ایک سورت کا بھی جب معارضے کا چیلنج دیا گیا تو کوئی ایک اس کا بھی جواب کسی نے آج تک دینے کی کوشش نہیں کی قرآن پاک کے بارے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو آسمانی کتاب نہ سمجھتے ہیں اس سے یہودی اور عیسائی نہیں سمجھتے بہت سے عرب بھی ایسے ہیں جو عیسائی یا یہودی ہیں اور عربی زبان بولتے ہیں جانتے ہیں لیکن آسمانی کتاب نہیں سمجھتے لیکن ایک چیز کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ عجیب و غریب انسانی لسانیات اور زبان دانی کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے جو اپنے ارشادات ہیں جو احادیث نبی ہیں ان کے اسلوب میں قرآن پاک کے اسلوب آسمان ہر وہ شخص جو تھوڑا سا دو چار سال قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اس کو پڑھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حدیث بالکل اسلوب میں زمین آسمان کا فرق یہ ایسی چیز ہے کہ کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے کہ دو مختلف انداز کے اسٹائل ڈیولپ کر لے اور دونوں میں مسلسل تیئیس سال پچیس سال تک کلام کرتا رہے اور دونوں الگ الگ مرتب ہوں الگ الگ مدون ہوں اور پتہ چل جائے کہ یہ اس حصے کا کلام ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ نہیں یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان میں سے ایک حصہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور ایک حصہ موجز ہو دوسرا حصہ غیر موجز حدیث اپنے الفاظ یا فساد و بلاغت میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہے رسول عرب تھے لیکن حضور نے اپنے کلام کو بطور موجز کے کبھی پیش نہیں کیا قرآن پاک کو بطور کے پیش کیا اور اسی کے معارضے کی دعوت دی قرآن پاک میں اعجاز کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ شیر کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے ایک تو وہی چیز جس کا میں نے ذکر کیا بدعت النظم نظم ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کی بندش اور اس کا اسلوب اتنا منفرد ہے کہ کلام عرب میں کوئی اور اسلوب اس سے ملتا جلتا موجود نہیں نہ یہ خطابت ہے نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے نہ یہ شعر ہے نہ یہ کہانت ہے نہ یہ زبر المسل ہے اس کا اسلوب ان سب سے الگ ہے اور کوئی شخص قرآن پاک کے اسلوب کی پیروی بھی نہیں کر سکا کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جس میں قرآن پاک کے اس اسلوب کی کوئی بطور اتباع کی بھی پیروی کر سکتا کوئی عقیدت مندانہ پیروی بھی نہیں کر سکا اس لیے کہ اس اسلوب کی پیروی کی نہیں جا سکتا کوئی اور شخص ایسا کلام بیان کر ہی نہیں سکتا فساحت و بلاغت اور بداعت نظم میں فرق ہے فسات و بلاغت اور کی فساحت و بلاغت تو ہر کلام میں ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں فساحت و بلاغت بھی جمع ہے فساحت سے مراد ہے کہ کسی خاص موقع پر مناسب ترین لفظ کا استعمال اور بلاغت سے مراد یہ کہ الفاظ کی عمومی بندش سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ اس طرح نکلے کہ بالکل حقیقت حقیقت حال حال کے مطابق ہو ہو سے نہ نہ ایک ایک ذرہ ذرہ کم زیادہ اس کو بلاغت کہتے ہیں تو قرآن انتہائی بلیغ بھی ہے جتنی جو بات جب کہنی ہوتی ہے اتنی ہی کہتا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ فصیح بھی ہے کہ ایک ایک کلمہ ایک ایک لفظ اس کا فصاحت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے جو الفاظ فساحت میں ذرا کم سمجھے جاتے تھے قرآن پاک میں استعمال نہیں مثال کے طور پر عرض کی جمع آتی ہے زبان یا میں میں یہ الفاظ آئے آئے ہیں ہیں لٹریچر ادب میں آئے ہیں لیکن قرآن پاک میں اردین کا لفظ جمع میں استعمال نہیں کیا ایسے کہ فساحت کے خلاف بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ بہت فساحت میں وہ استعمال نہیں ہوتے عام لوگ استعمال کر لیتے ہیں جب قرآن پاک نے سات زمینوں کا ذکر کیا تو کہا کہ اللہ نے سات آسمان بنائے سبا سماوات اب یہ بات کنوے ہو گئی کہ سات زمینیں ہیں وہ وہ جو غیر غیر معیاری لفظ ہے قرآن پاک میں استعمال نہیں قرآن پاک میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو زبان پر بہت رواں ہوں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو زبان ان کا مکو وہی ہے لیکن بولنے میں ثقیل ہے وہ قرآن پاک میں استعمال نہیں بولنے میں آسان ہو زبان پر رواں ہو ہلکے ہوں اور بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں وہ الفاظ استعمال پھر قرآن پاک کی ایک عجیب و غریب وصف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی زبان سے جاری ہوا جس نے کبھی کسی مکتب میں بیٹھ کے تعلیم نہیں پائی کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اگر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم باللہ ایک دن کے لیے بھی کسی مکتب میں گئے ہوتے کہیں ایک جگہ بیٹھ تختی تقریب لکھی ہوتی تو کہتے تھے جی فلاں سے پڑھ کے آئے ہیں آج بھی بن گئے ہم نے سکھایا ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک لفظ یا ایک نقطے کی بھی تعلیم رسول اللہ یا دی اگر ہوتا کوئی ایک دن بھی ہوتا کہیں کسی کے پاس لکھنے سکھانے کے لیے دادا بھیج دیتے کہ فلاں جگہ جا کے لکھنا سیکھو حالانکہ دادا لکھنا جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا چچا بھیج سکتے تھے وہ خود بھی لکھنا جانتے تھے ابو طالب لیکن انہوں نے نہیں بھیجا اس لیے کہ اگر ایسا ایک دفعہ بھی ہو گیا ہوتا غلطی سے بھی ہوا ہوتا اتفاق بھی ہوا ہوتا تو بات کا پتنگڑ بنانے والوں کی کمی نہیں تھی جو کہتے کہ جی فلاں نے سکھایا ہے فلاں سے سیکھ کے آئے اس لیے ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کی جہاں کسی انسان کو یہ دعویٰ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ایک لفظ ایک حرف دے لیکن یک بیک زبان مبارک سے جو کلام جاری ہو گیا اس میں ماضی کے اقوام کے واقعات ہیں وہ واقعات جو کبھی بھی عربوں کے یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے علم نہیں یہودیوں کے پوچھنے سے یہودیوں کے مشورے سے کئی سوالات کیے گئے اصحاب کہف کا واقعہ عرب میں معروف نہیں تھا حضرت مسعد خضر کا واقعہ عرب میں معلوم معروف نہیں تھا اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا ذوالقرنین سے لوگ واقف نہیں تھے لیکن ان کے پوچھنے سے حضور نے جواب دیا اور قرآن پاک میں اتنی تفصیل آ گئی کہ یہودی خاموش ہو گئے یہودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کہیں کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے پھر کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ خود لوگوں کے دلوں کی باتیں قرآن پاک نے بیان کر دی اور ان کے پاس کوئی آپشن اس کے نہیں تھا سوائے اس کے کہ خاموش ہو جائے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی مہم پر جب تشریف لے گئے تو وہاں اتفاق سے گرمی کا زمانہ تھا پانی کی کمی تھی تو ایک ہی چشمہ پانی کا تھا لوگ پانی بھر رہے تھے تو ایک صحابی تھے جہ جاہ ابن عمر الغفاری حضرت عمر فاروق کے ملازم تھے اور حضرت عمر فاروق کے خیمے میں پانی پہنچانے کے لیے وہاں گئے اپنا برتن لے کے کھڑے ہوئے تھے غالباً لائن لگ کے کھڑے ہوئے تھے ان کا نمبر پہلے تھا کوئی دوسرے صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے جو انصاری تھے زیادہ معزز تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں پہلے لے لوں تو کوئی حرض نہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو انہوں نے آگے لینا چاہا تو ان جو حضرت عمر کے ملازم تھے انہوں نے زور سے کوہنی ماری کہ میرا نمبر ہے وہ صاحب گر گئے اچھا ان کو ناگوار ہوا ایسے موقع پہ جہاں پانی کی قلت ہو گرمی ہو رش ہو اور پانی تھوڑا ہو خطرہ ہو کہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو تھوڑی سی تیز جملوں کا تبادلہ ہوا ہوئی وہاں مشہور منافق عبداللہ ابن ابئی بھی کھڑا ہوا تھا اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو اور کھلاؤ ان کو اور پلاؤ آج تم پہ شیر ہو گئے ہیں اور اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں اور پھر اس نے کہا کہ مدینے پہنچ کے دیکھنا جو عزت والا ہے وہ زلیلوں کو نکال باہر کرے گا وہاں ایک کم سن صحابی تھے غالباً زید ابن ارقم ان کا نام تھا انہوں نے یہ بات سنی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ ایسا ہوا جھگڑا ہوا کچھ لوگوں نے باتیں کی ایک دو جملے کہے اور عبداللہ ابن ابئی نے یہ کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سینئر انصاری صحابہ کو بلایا کہا کہ سفر میں ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ بات تو نہیں کہنی چاہیے کہ ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا تو ان صحابہ نے جا کے عبداللہ ابن ابئی سے بات کی تو اور اس پہ اکڑ گیا مکر گیا کہ دیکھو میں مجھے دلیل کرتے ہیں اور ایک تو یہ ہوا ہے جو ہوا ہے وہ اپنی جگہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت زور شور سے بدتمیزی کی کہا کہ میں نے تو ایسی بات نہیں کہی اور آپ بچوں کی باتوں میں مانتے ہیں بچوں کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں اور مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ہے جو بھی کہا ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ منافقون نازل ہوئی اور اس میں یہ الفاظ آئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لئی خجند العاز من الازل حضور نے زید نے ارقم کو بلایا ان کا کان میں اور کے کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا تھا بچے کے کان نے صحیح سنا تھا بچے کے کان میں تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ بچے کے کان نے نہیں سنا تھا آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن قرآن پاک میں اس کی تصدیق آ گئی اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ منافقین نے دل میں ایک بات سوچی اور وہ قرآن پاک میں آ گئی جس میں منافقین کو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کا یا اس پر عمل درآمد کا موقع نہیں ملا سورہ توبہ میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود لیکن اس سے بھی زیادہ بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ کئی مواقع پر مستقبل کی ایسی باتیں بتائی گئی جب دنیا نے اس کو دیکھا تو وہ حیرت انگیز ان کے لیے بات کی میرا خیال تک میں تفصیل سے دو تین واقعات بیان کروں گا لیکن وقت تنگ ہے بیان کرنے کا موقع نہیں آپ چاہیں تو تفیم القرآن میں اس کو دیکھ لیں مولانا مودی صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہے ایک تو علی فلان نے غلبت روم کی تفسیر میں لکھا ہے سورہ روم کی تفسیر جہاں شروع ہوتی ہے وہ مولانا نے بہت اچھا لکھا ہے وہاں آپ دیکھ لیجیے گا روم اور فارس دو زمانے بڑی سلطنتیں تھیں ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اور یہ بات ہے جب رسول اللہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمائے خبریں آتی رہتی تھی روم اور فارس کے جھگڑے کی تو مشرقین کی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ تھیں اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے پرستی سے نسبتاً قربت تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں اس لیے کہ وہ عیسائی تھے تو نبوت پر کتاب پر آفت پر ایمان رکھنے والے تھے تو اس زمانے میں فارسیوں نے رومیوں کو شکست دے دی اور ایسی شکست دی کہ بالکل ختم کر کے رکھ دیا اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ چند سال کے اندر اندر روم کو کامیابی ہو گئی اس وقت تو روم مغلوب ہو گئے لیکن چند سال کے اندر اندر وہ کامیاب ہوں گے اس پر حضرت کا صدیق نے ان سے شرط کر لی کہ پانچ سال کے اندر اندر روم کامیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں سو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک اس طرح کی شرطوں کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بدر سنین کا لفظ ہے بدر سنین کا اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے تو تم نو سال کی شرط رکھتے انہوں نے نو سال کی شرط کر لی اور سو اونٹوں پہ معاملہ طے ہوا چنانچہ اس وقت تو یہ لگتا تھا کہ بالکل کوئی امکان نہیں رومیوں کی کامیابی کا اس یہ یہ بھی تھا کہ جس دن کامیابی ہوگی اس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد کی خوشی منا رہے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چند سال کے اندر اندر رومی سردار طاہر اس نے حملہ کیا اور پہلی کامیابی اس اس کو دن حاصل ہوئی جس دن مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی دوسری کامیابی جب ہوئی جب مسلمان حدیبیہ سے کامیاب واپس جا رہے تیسری کامیابی اور آخری کامیابی اس وقت ہوئی جب مسلمان فتح مکہ سے واپس جا رہے اور ایرانیوں کو بالکل اس نے شکست دے دی اور اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا اور ان کا جو اصل مرکز تھا جس کو دسکرت الملک کہتے تھے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایرانی سلطنت کو تقریباً کچل کے رکھ عام حالات کے نقطہ نظر سے اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا لیکن یہ واقعہ ہوا قرآن فیری کوئی نو سال کے اندر اندر پوری ثابت ہوئی پوری سامنے آئی اس کی تفصیل تفصیل قرآن میں آپ دیکھ لیجیے اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ فرون کے بارے میں فلیو اور نجی کا بھی بدن ہے کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے آیا تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں نشانی کو فرون کی میت تو کہیں محفوظ نہیں تھی تو عام طور سے محدثین یا مفسرین اس کی دو تفسیریں کیا کرتے ہیں ایک تفصیل تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب فرون مر گیا تو کچھ دن کے لیے اس کی میت کو باقی رکھا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو لوگ دیکھتے رہے آگے کئی دن یا کئی مہینے یا کئی ہفتے تو یہ کافی ہے قرآن پاک کی تصدیق کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ زیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جسے جسم کے اوپر پہنتے ہیں زرا تو اس کی زرا باقی رہی اور لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یہ بادشاہ کی زرا ہے اور یہاں پڑی ہوئی لیکن یہ زرا والی بات کبھی دل کو نہیں لگی کہ زیرہ ہر مرنے والے کی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں اس میں عبرت کی کیا بات لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا تھا لیکن پچھلے تقریباً سو ایک سو بیس سال پہلے ایک سو پچیس سال پہلے جب یہ کھدائیاں شروع ہوئی یہاں قاہرہ کے قریب جو وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس میں احرام مصر میں تو احرام مصر سے جو میتیں برامد ہوئی تو وہاں بہت سے قدیم فرما رواؤں کی حکمرانوں کی میتیں برامد ہوئی مصریوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو خاص طریقے سے مسالہ لگا کے اس کی باڈی کو محفوظ رکھتے تھے اور وہ باڈی پھر محفوظ ہو جاتی تھی خاص طرح کے انجیکشن اور مسالے لگانے سے اس کو ایک صندوق میں رکھتے تھے جس طرح کا آدمی ہو اس طرح کا صندوق ہوتا تھا پھر اس صندوق کے اوپر اس کی پوری تفصیل لکھتے تھے کہ یہ کون تھا کیا تھا اور ایک تاپ بنا کے کھڑا کر کے اس میں اس کو صندوق کھڑا کر دیا کرتے تھے جب وہ دیوار بھر جاتی تھی تو سامنے سے چن کر دیوار بند کرتے تھے پھر دوسرا تاپ بناتے تھے اس طرح سے وہ کھڑی کھڑی میتیں اس میں آرام میں اور اس طرح کے درجنوں آرام بنے ہوئے تھے مسلمانوں نے کبھی اپنے دور میں توجہ نہیں دی کہ جو بھی ہے بنی ہوئی ہے کبھی نہیں دیکھا اندر کیا ہے جب یہ انگریزوں کا مغربی ملکوں کا غلبہ ہوا تو ان کو تحقیق اور حفریات سے اثریات سے بڑی دلچسپی ہے انہوں نے جب نکالا تو پتہ چلا کہ یہ تو مصر کی قدیم تاریخ کا بڑا ذخیرہ ہے اس لیے کہ ہر میت کے صندوق پر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون ہے تو ایک میت کا صندوق جب کھولا انہوں نے تو پتہ چلا کہ یہ رامسیس دوم کی میت ہے جو ایک طویل عرصہ غالباً اڑتالیس سال یا کتنے سال مصر کا روا رہا اور جو زمانے کا اندازہ ہوا وہی زمانہ تھا جب حضرت علیہ السلام مصر میں تشریف فرما پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی باڈی پر نمک نمک سمندر کا پوری طرح سے پھیلا ہوا ہے جس سے یہ خیال ظاہر کیا ماہرین نے کہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور سمندر میں ڈوبنے سے جو پانی اندر گیا مرنے کے بعد وہ نمک اس کی باڈی پہ ظاہر ہوا گویا پورے طور پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وہ فرعون ہے اور اس کی میت آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں فل یومن جی کا بھی بدن آیا تاکہ تیرے بعد والوں کے کے لیے نشانی نشانی بنے وہ بنا ہوا ہے اور دنیا جا اس کو دیکھتی ہے یہ ایک مثال اس بات کی ہے کہ قرآن مجید نے ایک ایسی چیز کی گوئی کی جو اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں تھی اور بعد میں تاریخ کی تحقیق نے اس کو صحیح ثابت کر دکھایا اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک سے لوگوں نے بیان کی ہیں جن کا عمومی عنوان ہم دے سکتے ہیں اخبار عن المغیبات ایک اور پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات آئے جس کے بارے میں اس دور کے لوگوں نے بعض شبہات کا اظہار کیا اور مستشقین نے اس پر بڑا اعتراضات کا طوفان اٹھایا کہ یہ بات قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہے یہ تاریخی حقائق کے خلاف مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے الیہود یہود ابن اللہ وقالت المسیح ابن اللہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اب عیسائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے نہ یہودیوں کے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے اور نہ آج کل کے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جب پہلی مرتبہ یہ اعتراض مستشقین کی طرف سے سامنے آیا تو مسلمان علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا اس پر مغربی علماء نے اعتراض کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی فرقہ نہیں تھا اور اس فرقے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو مسلمان مفسرین نے جواب دیا کہ اگر ایسا کوئی فرقہ نہ ہوتا تو مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ اس پر اعتراض کرتے اور یہ کہتے کہ ہم میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے یا ہم یہ بات نہیں مانتے ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں میں ایسا فرقہ موجود تھا یہ واقعی بڑا وزنی جواب تھا مغربی مصنفین کے پاس کا جواب نہیں تھا لیکن جب آدمی انکار کرنے پہ آئے تو ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے انہوں نے کہا وہ یہودی نہیں تھے اور عرب میں کبھی یہودی آباد نہیں ہوئے لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ پورے اسلامی تاریخ میں عربوں کی تاریخ میں اسلام سے پہلے کے لٹریچر میں یہودیوں کا تذکرہ ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہودی نہیں تھے یہ ویسے اپنے کو یہودی کہنے لگے تھے یہودیوں کے ساتھ شادی بیاہ اور کاروبار کے نتیجے میں میل جول میں کچھ یہودی مشہور ہو گئے تھے یا یہودیوں کی عادات انہوں نے اپنا لی تھی اس لیے یہودی نہیں اور ان کی طرف سے اعتراض نہ کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے یہاں قابل قبول اس کے بہت سے جواب مسلمان علماء دیتے رہے لیکن مغربی اہل علم نے کبھی اتفاق نہیں کیا وہ طرح طرح کے کیڑے یا اعتراضات سے نکالتے رہے آج سے تقریباً چون سال پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے واقعہ یہ ہوا کہ موجودہ اردن میں آپ نے سنا ہوگا ایک بحر میت ہے ڈیڈ سی جس کے ایک طرف اسرائیل کی حدود ہے ایک طرف فلسطین کی یا, یا, یا اردن کی حدود ہے ڈیڈ سی جس کو بحر میت کہتے ہیں اس کے ایک طرف پہاڑ ہے یعنی جس طرف اردن ہے اس طرف پہاڑ ہے اور جیسے وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے تو بحر میت شروع ہو جاتا ہے اور بحر میت کے پڑھنے کنارے پر اسرائیل کی اردو شروع ہوتی ہے جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں تھا وہاں ایک چرواہا رہتا تھا احمد نام کا وہ احمد چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا جیسے عام چرواہے بکریاں چراتے ہیں ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا تو شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا جب اپنی بکریاں واپس لے کے آ رہا تھا ایک بکری گم ہو گئی اس نے دیکھا کہ سب بکریاں پوری ہیں ایک کم ہے تو وہ بکری کی تلاش میں نکلا تلاش میں نکلا تو اس کو ایک غار دکھائی دیا اس نے کہا شاید بکری اس غار میں گھسی ہو اس نے بکری کو بلانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہوگا آواز نکالی تو اندر سے بکری کی آواز آئی یہ اندر داخل ہوا اب یہ پیچھے پیچھے چلتا گیا بکری آگے آگے چلتی گئی بکری کی آواز آتی گئی بکری کیوں آگے گئی کیوں پیچھے نہیں آئی یہ معلوم نہیں لیکن بکری آگے چلتی گئی یہ بھی چلتا گیا جب کافی آگے گیا تو کچھ اندھیرا سا اس کو محسوس ہوا تو یہ اپنی بکری چھوڑ کے واپس آ گیا اور اگلے دن کچھ لوگوں کو لے کے گیا لالٹین یا روشنی یا شمع وغیرہ کا انتظام کر کے بکری لے آؤں جب یہ لالٹین روشنی کا انتظام کر کے وہاں گیا تو جہاں بکری تھی وہاں دیکھا اس نے کہ بہت بڑے بڑے مٹی کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں جیسے لمبے گھڑے ہوتے تھے نا پہلے پانی بھرنے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے اس کو یہ خیال ہوا کہ پرانا خزانہ ہے تو یہ ملا ہے تو اس نے ایک مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو پرانے جیسے اسکرول ہوتا تھا تومار جسے کہتے ہیں پہلے لمبا کاغذ ہوتا تھا جیسے پتنگ کی ڈور لپیٹتے ہیں اس طرح سے لپیٹا جاتا تھا اس کو تومار کہتے تھے عربی میں اور اسکرول انگریزی میں کہتے ہیں اسکرول کو کھول کے پڑھتے تھے پھر اسکرول لپیٹ دیا کرتے تھے جیسے ڈگری جب ملتی ہے کسی بی ایم اے کی تو لپٹ کے ملتی ہے اسکرول کی شکل میں تو اس طرح سے کتابیں محفوظ رکھی جاتی تھی اس طرح کے اسکرول رکھے ہوئے تھے بہت پرانے تھے ایک کو چھیڑا تو پھٹ گیا دوسرے کو چھیڑا تو پھٹ گیا بہت سی مٹکیوں میں دیکھا تو ہر مٹکی میں وہی رکھے ہوئے تھے بہت سے پھٹ گئے بہت سے ٹوٹ گئے اسکرول تو یہ واپس آیا تو اس نے گاؤں میں بیان کیا کہ وہاں مٹکے رکھے ہوئے ہیں خزانہ ہے اس میں کتابیں ہیں اور پیسے ہیں مبالغے سے بیان کیا تو بہت سے گاؤں والے گئے تو بہت سے اسکرول ٹوٹ گئے اتفاق سے وہاں کچھ انگریز ماہرین حفریات یا ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم آئی ہوئی تھی اس کو پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز دریافت ہوئی تو یہ پہنچے تو ان, انہوں نے بہت سے اسکرول وہ لے گئے چرا کے یہ برٹش میوزیم میں لے گئے جب مقامی حکومت کو پتا چلا کہ انگریز یہاں سے اسکرول چرا کے برٹش میوزیم میں لے گئے ہیں انہوں نے پابندی لگائی روکا اور ان سب اسکرول کو لے جا کے ایک جگہ کسی مرکز میں رکھا اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر ہوئی کہ اس کا مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے آئے ہیں کس کے اسکرول ہیں کیا لکھا ہوا جو لوگ اسکرول چرا کے انگلینڈ لے گئے تھے انہوں نے وہاں جا کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا قدیم خطوط کے ماہرین کو بلایا انہوں نے اس کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی بڑے عیسائی عالم کے پاس تھا اور وہ عیسائی عالم اس زمانے میں رہتا تھا جس زمانے میں عیسائیوں پر یہاں مظالم ہو رہے تھے یہودیوں کی حکومت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے سو ڈیڑھ سو سال بعد کا واقعہ ہے یہ لوگ اہل ایمان تھے اصحاب توحید تھے ان پر مظالم ہو رہے تھے تو یہ اپنا گھر بار چھوڑنے میں مجبور ہوا یہ صاحب ایمان جو عالم تھا اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ کتابوں کا ذخیرہ لوگ ضائع کر دیں گے تو یہ یہاں چھپا کے چلا گیا تھا کہ زندگی بچی تو واپس آ کے میں لے لوں گا اس کو زندگی کا موقع نہیں ملا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی کتابیں کہاں ہیں تو سن سو عیسوی سے یا ایک سو دس ایک سو پچاس عیسوی سے وہ کتابیں ہمارے اور جو لکھے ہوئے ذخائر تھے وہ کئی سو سال پہلے کے تھے کئی سو سال سے وہ کتابیں لکھی چلی آ رہی تھی جس کے پاس ذخیرہ تھا اب انہوں نے اس کو ڈسائفر کرنا شروع کیا قدیم خطوط کے ماہرین کو بلایا گیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ قدیم عبرانی میں سیریانی میں مختلف زبانوں میں لکھے ہوئے ان میں سے ایک ایک کر کے چیزیں شائع ہو رہی ہیں اور کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں اردو میں بھی شائع ہو رہی ہیں انگلستان میں بھی شائع ہو رہی ہیں یونیسکو اس پہ پیسہ دے رہی ہے یونیسکو کے پیسے شائع ہو رہی ہے اس میں سے ایک والیوم جو انیس سو ساٹھ میں یا اس کے لگ بھگ شائع ہوا تھا اس میں ایک پوری کتاب ہے یا کتاب چاہ ہے جو کسی یہودی عالم کا لکھا ہوا یہودی عالم کا لکھا ہوا کتاب چاہ ہے اور کچھ یہودیوں کی تردید میں ان یہودیوں کی تردید میں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے لکھا ہوا ہے کہ تم ایک انسان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کتنی بری بات ہے اللہ تو ایک ہے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور عزیر تو اللہ کے نیک انسان تھے اللہ کے بندے تھے وہ بیٹے کیسے ہو سکتے گویا یہودیوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا اسلام سے پہلے کا عیسائیوں کے ہاتھ کا محفوظ کیا ہوا عیسائیوں کے ہاتھ کا ڈسائفر کیا ہوا عیسائیوں کا چھاپا ہوا ایک مسودہ ایک وسیقہ مل گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں ایک فرقہ موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا یہ بات کہ یہودیوں میں سے کچھ نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں صحیح ثابت ہو گئی قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ فرعون کے گزرا میں ایک حامان بھی تھا یا حامان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پاک میں حامان کو فرعون کا ہمراہی و وزیر کہا گیا لیکن یہودیوں کے کسی لٹریچر سے اس کی تائید نہیں ہوتی کہ حامان فرون کا وزیر تھا قدیم مصری ادب سے اس کی تائید نہیں ہوتی کہ اس کا وزیر کوئی حامان تھا اب مغربی مصنفین نے اس پر ایک طوفان اٹھا دیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ غلطی ہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفیوز کیا کوئی Hamon H A M O N Hamon نام کا کوئی منصب یا کوئی شخص ہوا کرتا تھا جو بہت بعد میں نجاشی کے دربار میں ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے سنا کہ نجاشی کے دربار میں ایک حامان تھا تو ان کو کنفیوز کر کے باللہ وہ فرون سے منسوخ کر دیا اور ادھر کی سنی سنائی بات ادھر لگا دی لوگوں نے مان لی تو حالانکہ حامان نام کا کوئی نہیں اب یہ بات پھیل گئی لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے جب یہ دستاویزات نکلنی شروع ہوئی مصر سے اور قدیم فرائنا کے بارے میں ساری معلومات جمع ہوئی تو آج سے تقریباً پچیس تیس سال یا چالیس سال پہلے ایک باڈی دریافت ہوئی ایک ممی دریافت ہوئی جس کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون ہے اور یہ لکھا ہوا ہے یہ اسی زمانے میں ہے جس زمانے میں وہ دوم تھا اسی زمانے کا آدمی ہے اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا نام حمان تھا اور یہ وہاں موجود حمان بھی تھا فرون کے زمانے موجود تھا یہ بات تصدیق ہو گئی اور ثابت ہو گئی اب یہ کہ وہ وزیر تھا کہ نہیں تھا قرآن پاک نے تو وزیر کے لفظ استعمال نہیں کیا لیکن فرون کے معاونین اور اس کے مصاحبین میں اس کا نام آیا ہے اور وسائق سے اس کی اب تائید ہو گئی اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی دی جا سکتی ہیں جس سے ایک بیان جس کو اس وقت لوگوں نے ماننے میں تعمل کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقائق نے اور وسائق نے اور تحقیق نے اس کی تصدیق کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک کا جو بیان تھا وہ بالکل درست ایک اور چیز جو قرآن پاک کی فضاحت اور بلاغت میں بڑی معنویت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے صاحب کمال کا کلام یکساں نہیں غالب جیسے بڑے آدمی کا جس سے بڑا اردو میں کہتے ہیں شاید نہیں ہوا یا کم ہوئے ہیں اس کا کلام آپ دیکھیں تو بعض جگہ اس قدر خسخسا اور اتنا کمزور ہے پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے یہ لگتا ہی نہیں کہ کسی بڑے کسی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کا شعر ہے پاس آنکھ قبلہ حاجہ نہ اس میں شعریت ہے نہ غنائیت ہے نہ معنویت ہے کچھ بھی نہیں ایک بڑا فضول سا لفظ ہے اس لیے لوگوں نے کہا غالب نقادوں نے کہ بلندش بغایت بلند پستش بغایت پست کہ جو کلام بلند ہے وہ بہت بلند ہے جو پست پست ہے ہے بہت یہ بات آپ کو ہر جگہ ملے گی ہر بڑے سے بڑے آدمی کے یہاں ہر بڑے سے بڑے عجیب یہاں بعض بڑے کمزور اور بہت ہی معیار سے گرے ہوئے الفاظ اور جملے بھی ملتے ہیں جو کسی اعتبار سے معیاری نہیں قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک اپنے اس معیار کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور یہ کہنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے کہ کہاں کلام زیادہ اونچا ہے ہر جگہ بہت اونچا معلوم ہوتا ہے جس پہ جتنا غور کریں لگتا ہے کہ یہ کلام شاید سب سے اونچا ہے یہ بات کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی یہ بات حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بعض احادیث ہیں جس کا درجہ بہت اونچا ہے بعض احادیث ہیں جس کا درجہ اتنا اونچا نہیں معلوم ہوتا اگرچہ دوسرے انسانوں کے کلام سے بہت اونچا ہے لیکن وہ جو ایک کلام کا ایک معیار ہونا ہے اس میں قرآن پاک جتنا منفرد ہے کوئی اور کلام اتنا منفرد نہیں ہے قرآن مجید میں نفوس کے اندر تاثیر کرنے کی جو ایک عجیب و غریب جو خاصیت ہے جس کے لیے عربی داں اور غیر عربی داں دونوں برابر ہیں خاص طور پہ جو جتنا عربی داں ہوگا وہ اتنا زیادہ قرآن پاک کے اثر سے کے, کلام اور الفاظ سے اثر لے گا یہ مثال کسی اور کلام میں نہیں ملتی دنیا میں مذہبی کتابیں بھی ہیں غیر مذہبی کتابیں بھی ہیں ادبی ہیں لیکن ایسی کتاب کے جس کے ایک جملے نے یا ایک لفظ نے انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہوں انسانوں کے نشیب و فراز کو ایک کر کے رکھ دیا ہو انسانوں کے عقائد نظریات عادات حتیٰ کے لباس اور طور طریقے بدل دیے ہوں ایسی کوئی اور کتاب تاریخ میں موجود نہیں چاہے وہ ادبی کتاب ہو یا غیر ادبی ہو مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو یہ ایک عجیب و غریب ایک چیز قرآن پاک کے وجوہ اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس کی تعلیم اور اس کا پیغام اتنی وسیع اور اتنی حیثیت رکھتی ہے کہ مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ کم از کم اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن مجید کے محدود نصوص کی بنیاد پر لامتناہی احکام اور لا متناہی اصول اور قواعد اس سے نکلتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے ہر دن آنے والے سینکڑوں ہزاروں مفتی ہزاروں خطرے صادر کر رہے ہیں ہزاروں مفسرین قرآن تفسیریں بیان کر رہے ہیں ہزاروں بیان کرنے والے قرآن کے معنی و مطالب کو بیان کر رہے ہیں لیکن یہ سمندر ہے کہ ختم نہیں ہوتا دنیا کی ہر کتاب کی ایک مدت ہوتی ہے ہر تحریر کی ایک عمر ہوتی ہے بعض تحریریں ہوتی ہیں ان کی عمر چند گھنٹے ہوتی ہے چند گھنٹے میں عمر ختم جاتی ہے اخبار ہے دوپہر تک ردی ہو جاتا ہے شام کو کوئی اخبار نہیں خریدتا اخبار والے بھی ردی میں بیچ دیتے ہیں کچھ کتابیں رسالے جن کی عمریں دو چار دن ہوتی ہیں کچھ کتابوں کی عمر بیس تیس سال ہوتی ہے کچھ کی سو سال پچاس سال اس سے زیادہ کسی کتاب کی عمر نہیں ہے اس کے بعد وہ کتاب آثار قدیمہ میں شامل ہو جاتی ہے پھر جیسے لوگ آثار قدیمہ دیکھنے جاتے ہیں رومنس کے اور اٹیلینس کے اور فلاں فلاں کے تو یہ بھی دیکھتے ہیں کتابیں بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ جی ارستو کی کتاب ہے اور افلاطون کی ہے اور افلاطون کے زمانے میں لوگ کیا سوچتے تھے آپ کو دلچسپی ہو قدیم تاریخ سے تو آپ دیکھیں نئی دلچسپی ہے تو مت دیکھیں لیکن زندہ کتاب کی حیثیت سے ایک خاص عمر کے بعد کتابیں ختم ہو جائے قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہر وقت ہر لمحے زندہ ہے کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا قدیم آج بھی اس وقت اپریل کی پندرہ تاریخ بیس سو تین کو اس وقت بھی روئے زمین پر ہزاروں مفسرین قرآن ہیں جو قرآن کی تفصیل بیان کر رہے ہیں لاکھوں قرآن کے طالب علم ہیں جو قرآن کے مطالعے کے دہرا رہے ہیں اور ہر جگہ سننے والا نئے معنی اور مطالب لے کے ہوتا ہے آپ جہاں جی چاہے درس قرآن جا کے بیٹھ جائیں مشرق میں مغرب میں یورپ میں امریکہ میں جس درس درس درس قرآن قرآن قرآن کی کتاب یا کا کا کیسے سن سن لیں کسی بھی کوئی آپ کو اس اس میں میں محفل کے بارے میں چند نئی باتیں ضرور معلوم ہوں گی یہ چیز قرآن کے علاوہ کہیں اور ممکن نہیں ہے کسی بڑی سے بڑی کتاب میں ممکن نہیں ہے یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب معنی اور مطالب کا سمندر اتنا گہرا ہو اور اتنا لامتناہی ہو کہ اس میں کبھی بھی ختم ہونے کا یا اس کے سوکھ جانے کا کوئی امکان نہ ہو ایک چیز قرآن پاک میں انسانی ضروریات کی تکمیل کا لامتناہی سامان اتنا موجود ہے کہ انسانوں میں جو لوگ فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں معاشیات سے دلچسپی رکھتے ہیں سیاسیات سے قانون سے غرض انسان کی زندگی کے جس پہلو سے دلچسپی رکھنے والے لے لیں اس پہلو کے بارے میں قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے جیسا آب زمزم کا چشمہ جاری ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو رہا لینے والے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں اور اس سے سیراب ہو کے جا رہے ہیں لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اس سے کہیں زیادہ قرآن پاک کا چشمہ لاکھوں گنا زیادہ سطح پر قرآن پاک کا چشمہ جاری ہے ایک آخری چیز جس پہ تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اور تیئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اس تیئیس سال کے عرصے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی مبارک سے یک طرفہ طور پہ جو ہدایات دینی چاہیے وہ دی ایسا نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہمیشہ کہ جب کوئی سوال پیدا ہوا اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیات نازل کسی نے کوئی اعتراض کیا اس کا جواب قرآن پاک کی شکل میں نازل ہوا کوئی مسئلہ پیدا ہوا صحابہ کرام کو اس مسئلے کا حل قرآن پاک کی شکل میں نہ دے غزوہ بدر میں جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو ان کا کیا کریں قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی مال غنیمت حاصل ہوا اس کو کیسے تقسیم کریں آیات نازل ہو گئی فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا اس پر آیات نازل ہوئی جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے منافقین نے کمزوری دکھائی اس پر تبصرہ نازل ہوا اب یہ کسی کو تو معلوم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک ہوگا اور اس میں منافقین جانے سے انکار منافقین ہوں گے بھی پھر وہ جانے سے انکار کریں گے اس سے یہ مسائل پیدا ہوں گے یہ بات تو کسی انسان کے علم پہلے سے نہیں آ سکتی کیجئے کیجئے مان لیں کسی یہودی سے بات کرتے ہوئے کہ قرآن مجید رسول کیجئے مان لیں لیکن اس کا جواب کسی یہودی یا عیسائی یا کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام کے پاس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ جوابات قرآن پاک کی شکل میں دیے وہ لوگوں کے سوالات کے جواب کر دیے وہ سوالات حضور کو پہلے سے معلوم نہیں ظاہر جانتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا مکے کے زمانے میں کہ غزل بدر ہوگا کہ مدینہ ہجرت بھی ہوگی اور وہاں حملہ ہوگا اور بدر کی جنگ ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہودیوں سے خیبر میں مار کا پیش آئے گا یہ ساری چیزیں تو وہ تھیں جو پہلے سے کسی کے علم میں نہیں تھی حالات پیدا ہوتے گئے جواب آتا گیا یہ جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے مختلف مقامات پر رکھواتے گئے یہ سارا ہوتا گیا جب یہ سارا ہو کے قرآن پاک مکمل شکل میں سامنے آیا جو منتشر اجزاء کا مجموعہ تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہاں تشریح کے طور پہ سمجھے کہ آپ یہاں چھت پہ بیٹھ جائیں اور آپ کے پاس بہت سارے رنگوں کی ڈھیریاں رکھی ہوں کی چپس کی ڈھیریاں آپ کے پاس دس رنگ کی رکھی ہوئی اب کوئی آنے والا پوچھتا ہے کہ جی لال ڈھیری دے دیں آپ لال میں سے اس کو ادھر ایک آتا ہے کہ جی مجھے دو سرخ رنگ کی دے ایک آتا ہے مجھے ایک پیلے رنگ کی دے دیں اس کو ادھر آپ یہ تیئیس سال تک یہ کام کریں اور جب ساری ڈھیریاں مکمل ہو جائیں تو اتنا عمدہ مزید تیار ہو کہ جتنا اس پہ غور کریں اس کا نیا نقشہ سامنے آیا نقشہ سمجھنے میں اس کی ڈائمینشن کو سمجھنے میں بڑا وقت لگے اور آپ دیکھیں گے کہ بڑی عجیب چیز ہے ہر سائنس اور ہر جیومیٹری اور ہر جو فن کی مہارت ہے ڈیزائننگ کی اس سے آگے ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جی، پہلے سے کہیں سے آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تھا کوئی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کو ادھر رکھو ادھر رکھو ورنہ یہ ممکن نہیں ہے یہی ہو سکتا ہے یہی جواب قرآن پاک کے نظم پہ اس میں ہم بات کریں گے آگے چل کر کہ قرآن پاک کے نظم کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا ہے علماء کرام نے اور جو ہر آدمی کو نظر آتا ہے اس کو آپ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک وقت میں نہیں ہوا تیئیس سال میں ہوا مختلف سوالات کے جواب میں ہوا اور الگ الگ انداز میں اس کو رکھا گیا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور آخر میں جو شکل بنی وہ اتنی مرتب اور اتنی منظم کہ اس پہ غور کریں تو وہ خود اپنی جگہ ایک معاوضہ والے میری ذاتی رائے میں یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے جو اس دور میں سامنے آیا جس دور میں لوگوں نے اس پر غور کیا اور نظم قرآن کے پہلو سے جن لوگوں نے لکھا ہے ان کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں جو پندرہ بیس ہیں تعداد میں ان میں سے الگ الگ اگر دیکھیں تو ہر نمونہ ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک ہے یہ قرآن مزید کے معجزے کے بعد وہ علمی پہلو ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نکھرتے جائیں گے اس کی جگہ مزید نئے نئے گوشے سامنے آتے جائیں گے میں نے ارض کیا تھا پہلے کہ قرآن پاک جس طرح سے محفوظ ہے عربی زبان جس طرح محفوظ ہے عربی گرامر اور قواعد جس طرح محفوظ ہیں یہ ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ ایک نمونہ اور ایک نشانی ہے ایک آیت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی اور یہی معنی ہے اعجاز قرآن کے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اعجاز قرآن کے پہلو سامنے آتے جائیں گے یہاں تک کہ انسان گواہی دیں گے کہ یہی کتاب حق ہے کوئی انسانی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس میں فصاحت و بلاغت اور بندش کی عمدگی اور خوبصورتی کا ایک پیمانہ ہر جگہ ہر وقت برقرار رہے کسی بھی بڑے سے بڑے شاعر بڑے سے بڑے ادیب کے کلاب میں بعض بڑے کمزور حصے ہوتے ہیں بعض بہت اونچے حصے ہوتے ہیں قرآن پاک واحد کتاب ہے جس میں فساد و بلاغت کا ایک معیار قائم ہے اور وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس انتہائی بلندی سے ایک انچ نیچے نہیں ہوا اس کے برعکس کسی بھی انسان کا کلام ہو حتیٰ کہ حدیث نبوی ہو جو فساد و بلاغت کے قرآن کے بعد سب سے اونچے معیار پر ہے رسول صاحب افسا العرب تھے لیکن حضور کے کلام میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ حصہ زیادہ فورٹفل ہے یہ حصہ اتنا نہیں ہے اگرچہ عام انسانوں کے کلام سے بہت اونچی ہیں دونوں چیزیں لیکن ایک بہت اونچا ہے ایک بہت اونچا نہیں ہے یہ فرق حضور کے کلام میں بھی نظر آتا ہے لیکن قرآن پاک میں یہ فرق موجود نہیں ہے اور اس میں ایک ہی سطح ہے فصاحت و بلاغت کی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے جو اس کو پڑھے گا وہ اس بات کا اعتراف کرے گا آج سے کچھ سال پہلے ایک مسلمان طالب علم تھے جو غالباً مصر کے تھے مجھے یاد وہاں جی مصر کے تھے وہ پیرس کی کسی یونیورسٹی میں تعلیم پا رہے تھے تو وہاں ایک بڑا مستشرق تھا جو عربی زبان کو اسی جانتا تھا اس نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ مذاق کے انداز میں کہ کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن معجزہ ہے تو سمجھتا ہوں اس نے اس حیرت کا اظہار کیا کہ تم جیسا پڑھا لکھا آدمی جو پیرس میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تم بھی یہ بات کہتے ہو تو انہوں نے اس کو سمجھانا چاہا سمجھانے کی خاطر کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں اب پندرہ بیس پچیس آدمی ہیں ہم ایک مضمون کو جو قرآن پاک میں بیان بیان ہوا اس کو کرتے ہیں بیان یہ کرنا ہے کہ جہنم کی وسعت بہت زیادہ ہے اور جہنم اتنی بڑی ہے کہ وہ کبھی نہیں کو بیان کرو ہر ایک اپنی عربی میں بیان کرے جتنی عربی جانتا ہے تو کسی نے کچھ لکھا کسی نے کہا جہنم کبھی رتن جدن جہنم واسعت جہنم تسع کل البشر جہنم لا تملا لن تملا یعنی جو جو عربی ان کی تھی وہ ختم ہو گئی ساری جب ہر ایک نے اپنی عربی بیان کر دی تو انہوں نے کہا پرانے پاک میں آیا ہے یوم نقول الی جہن هل من مزید تو سب نے کہا بل اتفاق اس سے اونچی عربی ہونی اس طرح کی مثالیں آج کل کے دور میں ملتی ہیں یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے انہوں نے لکھا میں نے مضمون خود پڑھا ان کے لکھا ہوا اور واقعی غور کریں اس خاص اسلوب پر کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی وہ کہے گی حلم مزید کچھ اور لوگ ہیں آنے والے یعنی ہر وقت وہ اس کی طرف سے حل مزید کی آواز ہوگی جس سے بتانا مقصود ہے کہ وہ لامتناہی تھی واخر گاوانا الحمد اللہ